فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون پھر ایک مقررہ دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا فرعون نے کہا بڑی خوشی سے بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے موسا علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو انہوں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈال دیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم ہم یقیناً یقیناً غالب ہی رہیں گے اب موسا علیہ السلام نے بھی اپنی لکڑی میدان میں ڈال دی جس نے اسی وقت ان کے بنے بنائے کھلونوں کو نگلنا شروع کر دیا یہ دیکھتے ہی جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے یعنی موسا اور ہارون کے رب پر سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے موسا علیہ السلام اور جادوگروں کے مابین مقابلہ مناظرہ زبانی ہو چکا اب مناظرہ فعلی ہو رہا ہے اس مناظرے کا ذکر سورہ آراف سور توحہ اور اس صورت میں ہے قبطیوں کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے نور کے بجھانے کا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ اپنی نورانیت کو پھیلانے کا تھا بس اللہ کا ارادہ غالب رہا ایمان و کفر کا مقابلہ جب کبھی ہوا ایمان کفر پر غالب ہی رہا اللہ تعالیٰ حق و باطل پر غالب کرتے ہیں باطل کا سر پھٹ جاتا ہے لوگوں کے باطل ارادے ہوا میں اڑ جاتے ہیں حق آ جاتا ہے باطل بھاگ کھڑا ہوتا ہے یہاں بھی یہی ہوا ہر ہر شہر میں سپاہی بھیجے گئے ہر چار طرف سے بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر جمع کیے گئے جو اپنے فن جادوگری میں کامل اور اپنے زمانے کے استاد تھے کہا گیا ہے کہ ان کی تعداد بارہ یا پندرہ یا سترہ یا انیس یا کچھ اوپر تیس یا اسی ہزار کی یا اس سے کم و بیش تھی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے ان تمام کے استاد اور سردار چار شخص تھے صابو آذور حت اور مصفہ چونکہ سارے ملک میں ہلڑ مچ چکا تھا چو طرف سے لوگوں کے غول کے غول وقت مقررہ سے پہلے مصر میں جمع ہو گئے چونکہ یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ رعیت اپنے بادشاہ کے مذہب پر ہوتی ہے سب کی زبان سے یہی نکلتا تھا کہ جادوگروں کے غلبے کے بعد ہم تو ان کی راہ لگ جائیں گے یہ کسی کی زبان سے نہ نکلا کہ جس طرف حق ہوگا ہم اسی طرف ہو جائیں گے اب موقع پر فرعون ماں اپنے جاہ و چشم کے نکلا تمام عمرا و رؤسا ساتھ تھے لشکر فوج پلٹن ہمراہ تھی جادوگروں کو اپنے دربار میں اپنے سامنے بلوایا جادوگروں نے بادشاہ سے یعنی فرعون سے عہد لینا چاہا اس لیے کہا کہ جب ہم غالب آ جائیں تو بادشاہ ہمیں اپنے انعامات سے تو نہیں بھول جائیں گے فرعون نے جواب دیا واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ صرف انعام بلکہ میں تو تمہیں اپنے خاص و اثا میں شامل کر لوں گا اور تم ہمیشہ میرے پاس اور میرے ساتھ ہی رہا کرو گے تم میرے مقرب بن جاؤ گے میری تمام تر توجہ تمہاری ہی طرف رہے گی وہ خوشی خوشی میدان کی طرف چل دیے وہاں جا کر موسا علیہ السلام سے کہنے لگے بولو تم پہلے اپنی استادی یعنی جادوگری دکھاتے ہو یا ہم دکھائیں موسا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم ہی پہلے اپنی بھڑاس نکال لو تاکہ تمہارے دل میں کوئی ارمان نہ رہ جائے یہ جواب پاتے ہی جادوگروں نے اپنی چھڑیاں اور رسیاں میدان میں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت سے غلبہ ہمارا ہی رہے گا جیسے عوام جاہل کسی کام کو کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلاں کے ثواب سے آراف میں ہے کہ جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا انہیں ہیبت میں ڈال دیا اور بڑا بھاری جادو ظاہر کیا سور تاہا میں ہے کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں ان کے جادو سے ہلتی جلتی معلوم ہونے لگیں اب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو لکڑی تھی میدان میں ڈال دی جس نے سارے میدان میں ان کی جو کچھ نظر بندیوں کی چیزیں تھیں سب کو نگل کر ہضم کر لیا بس حق ظاہر ہو گیا اور باطل دب گیا اور ان کی کی کرائی سب غارت ہو گئی یہ کوئی ہلکی سی بات اور تھوڑی سی دلیل نہ تھی جادوگر تو اسے دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے کہ ایک شخص اتنے استادان فن کے مقابلے میں آتا ہے اس کا حال جادوگروں کا سا نہیں وہ کوئی بات بھی نہیں کرتا یقیناً ہمارا جادو جادو ہے اور موسا علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف کا اللہ کا عطا کردہ معجزہ ہے وہ تو اسی وقت وہیں کے وہیں رب کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اسی مجمعے میں سب کے سامنے ان جادوگروں نے اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لا چکے پھر اپنا قول اور واضح کرنے کے لیے یہ بھی ساتھ ہی کہہ دیا کہ رب العالمین سے ہماری مراد وہ رب ہے جسے موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنا رب کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نہ کہ فرعون جس کو اب تک اپنا رب مانتے آئے اتنا بڑا معجزہ اس قدر انقلاب فرعون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن ملعون کی قسمت میں ایمان نہ تھا پھر بھی آنکھیں نہ کھلی اور دشمن جان ہو گیا اور لگا اپنی طاقت سے حق کو کچلنے اور کہنے لگا کہ ہاں میں جان گیا موسا تو تم سب کا استاد تھا اسے تم نے پہلے سے بھیج دیا پھر تم بظاہر مقابلہ کرنے کے لیے آئے اور باطنی مشورے کے مطابق میدان میں ہار گئے اور اس کی بات مان گئے بس تمہارا یہ مکر یعنی چال اور دھوکہ کھل گیا